ابو عمیر بن انس کہتے ہیں مجھے میرے انصاری چچوں جو کہ صحابہ میں سے تھے نے بیان کیا کہ انتیس رمضان کو ان کو شوال کا چاند نظر نہ آیا اس لیے لوگوں نے صبح کو روزہ رکھ لیا پھر دن کے پچھلے پہر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گواہی دی کہ انہوں نے کل شام کو چاند دیکھا تھا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور اگلے دن عید کے لیے نکلیں حدیث نمبر چھتیس سو پچانوے مسند احمد